اے آمان والو بہت گمانو ہے سے بچوں بے شک کوئی گمان گنا ہو جاتا ہے اور ایب نہ ڈیوندھو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنی میرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا اور اللہ سے ڈو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے